بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ تین صحابہ جو جنگ تبوک سے رہ گئے تھے ان کی توبہ اللہ نے قبول کی ان کا واقعہ کیا ہے بہت دلچسپ واقعہ ہے بہت عبرت والا واقعہ ہے اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شیطان انسان کو کس طرح پریشان کرتا ہے جہاد سے روکتا ہے اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام اپنے ساتھیوں کو بھولا نہیں کرتے تھے جنگ تبوک میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان کی تعداد تیس ہزار تھی تیس ہزار لیکن پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے تبوک پہنچ کر پوچھا کہ کاب بن مالک کہاں ہے یعنی اپنے صحابہ کو اپنے انصار کو اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو پوچھا کرتے تھے اب تو تین سو ساتھیوں کا امیر ہے تو اسے بھی کچھ یاد نہیں رہتا بیچارے کو اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو پیغمبر تھے وہ تو پیغمبر تھے اس میں تو شک نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بادشاہ کا نام یاد دلاتا ہوں تھے تو مسلمان لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف عثمانی خلافت کے خلاف جنگ لڑی تھی ان کا نام ہے امیر تیمور چنگیز خان کی اولاد میں سے تھے لیکن مسلمان تھے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو اپنے لشکر کے ساتھیوں کے نام نہیں بلکہ ساتھیوں کے بچوں اور بچیوں کے نام تک یاد ہوتے تھے ان کے ساتھ جو فوج تھی فوج میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے بچوں اور بچیوں کے نام تک یاد رہتے تھے امیر اس طرح ہوا کرتے ہیں خیر کاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ علیہ السلاۃ وسلام نے پوچھا میدان میں پہنچ کر تبوک پہنچ کر پوچھا کہ کاب کدھر ہے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے ان کی ہر ہر بات پر وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے امر فرما دیا نہیں کرو گے بس نہیں کرتے تھے کرنا ہے تو کرنا ہے یہ وہ کیوں کیسے کہاں یہ باتیں وہ نہیں پوچھا کرتے تھے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ کتنے زیادہ وفادار تھے پچاس دن رات ان تینوں صحابہ سے سلام کلام سب کچھ بند تھا تو ایک عرب بادشاہ تھا غسانی قبیلے کا بڑا وہ عیسائی تھا سلیبی اسے جب پتا چلا اسے جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا مالک کے ساتھ خود بھی بات چیت بند کر دی ہے اور ان کے ساتھی بھی ان سے سلام کلام تک نہیں کرتے تو اس نے خط بھیجا کہ تم تو بڑے تعلیم یافتہ آدمی ہو آؤ میرے پاس آ جاؤ تو انہوں نے وہ خط لے کر تندور میں پھینک دیا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے میری وفا اور میری محبت اور میری سچائی کا اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی باتوں کو جس طرح ظاہر میں مانتے تھے اسی طرح چھپ کر بھی مانا کرتے تھے یہ اپنے چچزاد بھائی ابو قطادہ سے بات کرنے آئے کوئی بھی نہیں تھا وہاں انہوں نے بات نہیں کی ایسا نہیں ہے کہ سامنے تو بات مانتے ہیں اور پیچھے پھر بات نہیں مانتے نہیں بہت سچے لوگ تھے یہ اس واقعے سے دراصل ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑا فرض ہے جہاد نہ کرنے کی سزا کتنی سخت ہے اس واقعے میں ہم دیکھیں گے چلو پڑھتے ہیں یہ حدیث جو اس وقت ہم پڑھیں گے یہ بخاری شریف میں موجود ہے یعنی اس واقعے کے سچ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے بخاری شریف وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ کے بعد سب سے سچی کتاب ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ واقعہ خود کاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ہے کاب کی کہانی اپنی زبانی رضی اللہ تعالی عنہ تو سنتے ہیں عبارت میں زیادہ نہیں پڑھوں گا کوشش یہ کروں گا کہ واقعہ جلدی جلدی بیان کر دوں کاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان سب میں میں شریک ہوا ہوں مگر غزوہ تبوک میں اس کے علاوہ ایک اور جنگ ہے جس میں میں شریک نہیں ہو سکا وہ غزوہ بدر ہے جو مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی لیکن اس میں پیغمبر علی سلاۃ وسلام نے شریک نہ ہونے والوں پر کوئی ملامت نہیں کی تھی اس لیے کہ وہ تو اچانک جنگ بن گئی تھی نا صحابہ کرام تو پورے طور پر تیار بھی نہیں تھے اور وہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مشرک تھے ان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے کہ اچانک جنگ لگ گئی نا اس لیے وہ تو کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے فرماتے ہیں اگرچہ جنگ بدر دنیا میں بہت مشہور ہے لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اچھے واقعے میں میں شریک تھا جو مجھے جنگ بدر سے بھی زیادہ محبوب ہے اب یہ کون سا واقعہ ہوگا جو جنگ بدر سے بھی زیادہ ان کو محبوب ہے فرماتے ہیں کہ ہم مکے گئے تھے اور وہاں پر چھپ چھپ کر ہم پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام سے ملا کرتے تھے وہ جو ہم ملاقاتیں کرتے تھے چھپ چھپ کر کمزوری کی حالت میں مشکلات کی حالت میں لت العقبہ گھاٹی کی رات جب ہم ان سے ملے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ بیعت کی تھی وہ مجھے زیادہ محبوب ہے غزوہ بدر سے بھی اس لیے کہ مشکل وقت میں ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا بیعت کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہ وعدہ انہوں نے وفا بھی کیا اب وہ غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا جو وقت تھا اس وقت میرے پاس پیسے بھی بہت تھے صحت اور جسم بھی میرا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا دو اونٹ تھے میرے پاس اس سے پہلے کبھی بھی دو اونٹ ایک وقت میں میں نے جمع نہیں کیے تھے دو اونٹ تھے یعنی دو ڈاٹسن تھے نا تو دو گاڑیاں میرے پاس تھی دو گاڑیاں تو بہت مالدار آدمی کے پاس ہوتی ہے نا یعنی مالی اعتبار سے بھی میں بالکل مضبوط تھا جسمانی اعتبار سے بھی جوان آدمی تھا فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی یہ طبیعت اور مزاج تھا کہ جب کسی جنگ پر جایا کرتے تھے تو اس کا رخ نہیں بتایا کرتے تھے جانا ہے شمال کی طرف تو مشرق کے حالات پوچھا کرتے تھے جانا ہے مکے کی طرف لیکن پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام خیبر کے حالات پوچھا کرتے تھے بالکل دوسری طرف ہے وہ تاکہ دشمن کو دھوکے میں رکھا جائے تاکہ دشمن کو دھوکے میں رکھا جائے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام شاید خیبر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دشمن کا جو استخبارات ہے جاسوسی نظام میں سب خیبر کی طرف متوجہ ہوگا اور پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام مکے آ پہنچیں گے ہمارے پیغمبر جرنیل تھے سمجھ گئے جنگی عسکری ایک سردار تھے لیڈر تھے جرنیل تھے نبی الملحمہ ان کو کہا جاتا ہے نا جنگوں کے نبی سخت جنگوں والے نبی نبی السیف تلواروں والے نبی جیسے وہ نبی الرحمہ ہیں اسی طرح نبی الملحمہ بھی ہیں لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک یہودی کی عادت کی لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کتنے سارے یہودیوں کو قتل بھی کیا تھا لوگ پوری بات نہیں بتاتے پوری تصویر امت کے سامنے نہیں پیش کرتے اس لیے غلط فہمیاں ہوتی ہیں تبلیغی جو ہیں مجاہدین کو نہیں سمجھتے مجاہدین جو ہے تبلیغیوں کو نہیں سمجھتے حالانکہ یہ دونوں کام جو ہیں پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے کیے ہیں مدرسے والے جو ہیں مجاہدین کو نہیں سمجھتے اور مجاہدین جو ہے مدرسے والوں کو نہیں سمجھتے حالانکہ یہ سب کام جو ہے دین کے کام ہیں اور پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے یہ سب کام کیے ہیں جانا ہے آپ نے مشرق کی طرف اور آپ پوچھ رہے ہیں مغرب کے حالات تو دشمن متوجہ ہوگا کس طرف دشمن مغرب کی طرف متوجہ ہوگا کہ مفتی صاحب جو ہے مغرب کی طرف کہیں جانا چاہتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیں ننگرہار جو ہے مشرق میں ہے افغانستان کے اور کندہار جو ہے افغانستان کے مغرب میں ہے آپ نے جانا ہے قندہار لیکن آپ فون پر بھی اور لوگوں سے بھی یہ پوچھتے ہیں یار ننگرہار کے حالات کیسے ہیں داعشی زیادہ اچھل کود تو نہیں کر رہے اجازت مل جاتی یا نہیں مل جاتی تو دشمن متوجہ ہو گیا ننگرہار کی طرف اور پہنچ گئے قندہار اسے کہتے ہیں توریا کیا کہتے ہیں اسے جھوٹ نہیں کہتے اسے کہتے ہیں توریا مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں جہاد کے میدان میں اور آپ نے گھر والوں کو یہ خط لکھا ہے کہ میں مدرسے جا رہا ہوں تو جہاد کا میدان مدرسہ نہیں ہے یہ جو بیس سال سے ہم یہاں سبق پڑھ رہے ہیں زخمی ہوتا ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے یہ بھی ایک سبق ہے شہید ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سبق ہے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کیسے کی جاتی ہے یہ بھی ایک سبق ہے عمرا کی بیعت اور عمرا کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے یہ بھی ایک سبق ہے بہت سارے سبق ہیں بلکہ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو میں نے جہاد کے میدان میں ایسے دیکھا جیسے کہ ابھی ابھی آسمان سے اتر رہا ہو اور تم لوگوں نے بھی دیکھا اللہ کی مدد کو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا کئی بار دیکھا پہاڑوں سے گزرے ہو دریاؤں سے گزرے ہو جنگلوں میں رہے ہو غاروں میں رہے ہو کہاں کہاں تم لوگوں نے وقت گزارا ہے اللہ کی مدد دیکھی یا نہیں دیکھی ہر جگہ تم لوگوں نے تو اسے توریا کہا جاتا ہے بظاہر جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اصل مقصد سے پھر ہم رہ جائیں گے